سیدنا خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کے کفن کے لیے صرف ایک دھاری دار چادر میسر آ سکی اور وہ بھی اس قدر مختصر تھی کہ اگر ان کے سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں سے ہٹ جاتی تھی اور اگر پاؤں پر ڈالی جاتی تو سر سے ہٹ جاتی آخر کار چادر ان کے سر پر رکھی گئی اور پاؤں پر اسخر گھاس ڈال دی گئی نمبر اکتیس سو چوبیس مسند احمد